کرام انسان پر جو حالتیں آتی ہیں اور انسان کو جن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے وہ دو قسم کی ہیں ایک روحانی ہے اور ایک جسمانی ہے یا آسان زبان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو آنکھوں سے نظر آنے والی ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو آنکھوں سے نظر آنے والی نہیں ہیں دیکھیے انسان خوشبو محسوس کرتا ہے لیکن آنکھوں سے اس کو دیکھ نہیں سکتا وہ پھول دیکھ سکتا ہے لیکن خوشبو کو سون سکتا ہے دیکھ نہیں سکتا اسی طریقے سے کہیں نجاست ہے گندگی ہے نجاست اور گندگی کے ڈھیر کو آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے ناک سے بدبو کو محسوس کر سکتا ہے لیکن اسے دیکھ نہیں سکتا آم کھا رہا ہے امرود کھا رہا ہے سیب کھا رہا ہے اور پوچھنے پر کہے گا یہ کھٹا ہے میٹھا ہے پھیکا ہے آم کو دیکھا امرود کو دیکھا سیب کو دیکھا اور اگر اس سے کہے کہ اس کا ذائقہ بتاؤ کہ یہ کھٹا کہاں ہے میٹھا کہاں ہے پھیکا کہاں ہے نہیں بتا پائے گا ہماری زندگی میں ایسی ہزاروں لاکھوں کروڑوں چیزیں ہیں کہ بانس کو ہم محسوس کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں پرکھ سکتے ہیں ناپ سکتے ہیں تول سکتے ہیں اور بعض جانتے ہیں کہ یہ موجود ہے لیکن وہ چیز نظر نہیں آتی ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہے ہوا کے بغیر انسان کا گزارا نہیں کچھ لمحے سانس نہ لے انسان مر جائے گا لیکن بتائیے کہ ہوا کہاں ہے نہیں بتا پائیں گے محسوس کر رہے ہیں اور ہوا کا وجود اور ہوا کا موجود رہنا سو سے کروڑوں پرسنٹیج زیادہ یقینی ہے اسی طرح انسان کے سر میں درد ہوا بخار ہوا اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے بتا نہیں سکتے زخم ہے بتا سکتے ہیں بخار نہیں بتا سکتے آپ اور طبیعت میں ان کے ساتھ خوشی ہوئی پرہت ہوئی کسی کو اس کو کھویا ہوا لڑکا مل گیا کسی نوجوان کو اس کی لیلا مل گئی محبوبہ مل گئی معشوخا مل گئی اس کے انگ انگ میں رگو ریشے میں خون کے خطرے قطرے میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی لیکن وہ بتا نہیں سکتا اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اعمال رکھے ہیں ان اعمال کی جو تاثیر انسان پر مرتب ہوتی ہے ایسے ہی یقینی ہے جیسے ہوا ہے دیکھ نہیں سکتے دنیا میں کوئی بے وقوف پاگل اور ساری دنیا کے پاگل کتوں نے بھی اس کو کاٹا ہو وہ ہوا کا انکار نہیں کرے گا بخار کا انکار نہیں کرے گا اپنے درد کیوں بھی نظر نہیں آ رہا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ سو ڈگری بخار ہے آپ پرہیز کرو کہتا نہیں مانوں گا نظر نہیں آ رہی ہے بخار والد اور والدہ کا انتقال ہوا میں نہیں مانوں گا مجھے غم نظر نہیں آ رہا ہے اور دکھ نظر نہیں کوئی بھی بے وقوف یہ بات نہیں کہتا کہ نظر نہ آنے سے اس چیز کا وہ انکار کرے دنیا میں کوئی جاہی اور دنیا میں کوئی بے وقوف بھی یہ کام نہیں کرتا جب ان چیزوں کی تاثیر ہے آمال بھی انسان پر اپنی چھاپ چھوڑتے ہیں سلام کیجیے گا آپ کی زبان سے جو کلمات نکلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامنے والے کو اللہ کی سلامتی نے اللہ کی رحمت نے اللہ کی برکت نے اس کو گھیرے میں لے لیا وہ نظر نہیں آ رہا ہے کوئی مسافر رخصت ہو رہا ہے آپ نے کہہ دیا استودی اللہ دین کا وہ امانت کا وہ خواتین امانی کا اور آگے کہا فی امان اللہ میں تجھے اللہ کے حوالے کرتا ہوں اللہ کی امان میں کرتا ہوں جیسے بادشاہ کی سواری نکلتی ہے اور اس کے لیے سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں محافظ ہوتے ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں اور یہ دھوکہ دے سکتے ہیں اور اگر کوئی اللہ کی امان میں چلا جائے اللہ دھوکہ دینے والا نہیں بادشاہ اور چیف منسٹر اور وزیروں کے جو محافظ اور باڈی گارڈ ہیں وہ نظر آتے ہیں اور حدیث کی سنت کے مطابق ہم سفر کو جائیں دو رکعت سنت پڑھ کر جائیں باوضو جائیں رخصت کرنے والے مسنون طریقے سے رخصت کریں ہم سفر کریں سنت کے طریقے سے تو پھر اللہ کی امان ہے حفاظت ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے مقرر کردہ باڈی گارڈ فرشتے ہماری حفاظت میں لگے ہوئے ہوں گے پورا ہوائی جہاز جلے گا اللہ اس کو بچا لے گا پوری ٹرین جلے گی حادثے کا شکار ہوگی اللہ اس کو بچا لے گا کشتی ٹوٹ جائے گی سمندر میں اور کوئی لکڑی سہارا دے کر اس کو ساحل تک پہنچا دے گی اس لیے کہ احکم الحاکمین واللہ خیر قیر حافظہ بہترین حفاظت کرنے والا یہ نظر نہیں آ رہا ہے آپ اللہ کے گھر میں آئے اللہ کے شہنشاہ کے دربار میں آ گئے احکم الحاکمین کے دربار میں آ گئے کائنات میں اس سے خوبصورت اور دنیا میں اس سے بہترین جگہ اور اس سے بہترین بات چیت اور کوئی نہیں ہے حدیث میں آخا نے فرمایا خیر البقا المساجد زمین کے اندر سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر ہے ہمیں نظر نہیں آتا ہم جائیں اوٹی کو کشمیر کو کنیا کماری کو تاج محل کو لگتا ہے بڑی قیمتی عمارت ہے لیکن حدیث کہتی ہے یہ نظر نہ آنے والی چیز ہے محسوس کی جانے والی چیز ہے خوشبو نظر نہیں آتی محسوس کی جاتی ہے لیکن جس کے ناک میں کیڑا ہو ناک میں سڑان ہو ناک کے اندر پیپ اور لہو ہو اگر پھولوں کا ڈھیر اس کے سامنے ڈال دیں تو اس کو خوشبو محسوس نہیں ہوگی ناک کے اندر جو پیپ ہے ناک کے اندر جو خون ہے گندگی ہے پاخانہ ہے پیشاب کا ڈھیر ہے اب وہ سونگے گا تو وہی پیپ کی بدبو اس کو آئے گی اور پھول کو دوش دے گا بھائی کون سا پھول لائے ہو تم اس میں خوشبو نہیں ہے کیا مسجد میں مزہ نہیں ملتا ذکر میں مزہ نہیں ملتا نماز میں حلاوت نہیں اس لیے کہ دنیا کی محبت کے کیڑے ہمارے جسم دل دماغ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بھلی چیز بری لگتی ہے اور بری چیز بھلی لگتی ہے معاملہ الٹا ہے اور انکار کر دیتے ہیں کیا جی ہوتا داڑھی رکھنے سے نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے جمعہ کے دن یہ چیخ چیخ کر کہتے ہیں کتے کا پیشاب پیے جیسا سور کا پاخانہ کھائے جیسا مرے ہوئے باپ کے پیٹ کو چکل کر پیشاب اور پاخانے سے نکلی ہی ہوئی غلط ہمیں برسا سے کر رہی نہیں کیا نفع ہو رہا نظر نہیں آتا نہ نقصان نظر آتا ہے نہ نفع نظر آتا ہے اس کے لیے وہ آم چاہیے ہمارے پھیپڑوں کے اندر بلغم ہے دنیا کا کوئی ڈاکٹر کمیز نکال کر نہیں بتائے گا ایک سری کی آنگ بتائے گی کہ تیرے سینے کے اندر تیرے پھیپڑوں کے اندر بلغم ہے اور گندگی ہے غلادت ہے یہ پیران پیر کی آنکھ بتائے گی یہ جنید بغدادی کی آنکھ بتائے گی یہ قاسم نانوتوی کی آنکھ بتائے گی یہ حضرت مدنی کی آنکھ بتائے گی یہ شیخ الہند کی آنکھ بتائے گی یا اولیاء اللہ اختاب ابدال کے آن بتائیں گے کہ ہم میں کتنے سور کی خصلت کے ہیں کتے کی خصلت کے ہیں جانوروں کی خصلت کے ہیں کہ آج ہمیں کیوں ذکر کے اندر لذت نہیں ہے اور ایک رنڈی سور کی چربی ملی ہوئی لالی لپسٹک نیل پالش اور برطانیہ کی سفید کتیا اور سفید سورنی کا رنگ لے کر جائے اس کو دیکھنے میں لذت ملتی ہے ہماری طبیعت خراب ہو چکی ہے ہمارا مزاج خراب ہو چکا ہے رنڈی کی زنا کی بدبو آج ہمارے کان کے اندر ہمارے کان سے سنائی نہیں دیتی ناک سے سنگائی نہیں دیتی اور آج الٹا معاملہ ہے مسجد میں طبیعت نہیں لگتی اور رنڈیوں کے ناچ کے اندر طبیعت لگتی ہے حرامزادوں کے ناچ کے اندر طبیعت لگتی ہے اس لیے کہ ہم نے دنیا کی محبت جورو کی محبت اولاد کی محبت اور مال کی محبت کے جراثیم کو ہم نے جسم کے اندر داخل کر دیا ہم نے روح کو گندا کر دیا ہم نے روح کو پرا گندا کر دیا جس کے ناک کے اندر پھوڑا ہو دنیا کی قیمتی مشک و امر کی خوشبو وہ سون نہیں سکتا وہ سوننے کی کوشش کرے گا پیک کی بدبو جائے گی لہو کی بدبو جائے گی ہم مسجدوں میں آ کر اللہ کے دربار کی لذت حاصل کرنا چاہیں گے اولیاء اللہ کے دربار میں جا کر حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامد برکاتہم العالیہ عالیہ تشریف لا رہے ہیں حضرت کی آمد ہندوستان کے لیے ایشیا کے لیے اور بالخصوص کرناٹک بنگلور کے لیے بائی سے اللہ تعالیٰ بنائے اللہ تعالیٰ ان کے خدام کو مریدین کو حاضرین کو شرکا کو دنیا آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے لیکن کون استفادہ کرے گا کون کرے گا جس کی روح پراگندہ ہو وہ اللہ کے کعبے میں جا کر موبائل کے اندر ہندوستان کے کنڑ تلگو اور مراٹھی اور ملیالی سیکسی فلموں کے وہ ٹون رکھ کر بجاتا ہے جس کی روح پرا گندا ہے وہ اپنی بیوی کو سیکسی کپڑے پہنا کر اللہ کے مطاف کے اندر طواف کراتا ہے صفا مروا کے اندر صحیح کرواتا ہے جس کی روح گندی ہو وہ نبی کے روزے کے سامنے نبی کے روزے کے جالی کے سامنے اپنی عورت کو بے پردگی کے عالم کے اندر لے جا سکتا ہے وہ پیر ذوالفقار صاحب کی مجلس اسے کیا سدھارے گی اسے ہمارے اکابرین حضرت مولانا شفیق خان صاحب اور حضرت مولانا طلحہ صاحب مفتی شعیب اللہ صاحب یہ ہمارے فدائے حضرت جو ہے جانشین شیخ الاسلام مولانا ارشد صاحب اور حضرت مولانا طلحہ صاحب جو سہارنپور کے اندر ہیں اور نظام الدین کے اندر کیا سدھاریں گے ہماری روح پر گندہ ہے ہمارے کپڑوں میں ہم نے پاخانہ لیپ رکھا ہے پیشاب میں ہم نے اسے ڈبو رکھا ہے اور ہم جائیں گلاب کے باغ میں کیا گلاب کا باغ ہمارے کپڑوں کو معطر کر دے گا ہمارے کپڑوں کو پاکیزہ کر دے گا لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں نا یہ نظر نہیں آ رہا ہے سام کا زہر معلوم ہے بچھو کا ڈنک مارنا معلوم ہے اس لیے لوگ سام سے بچتے ہیں بچھو سے بچتے ہیں زہر سے بچتے ہیں لیکن گناہ کا زہر نماز کو چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے داڑھی مڈانے سے کیا ہوتا ہے عورت کو بے پردہ کرنے سے کیا ہوتا ہے گھر میں ٹی وی چلنے سے کیا ہوتا ہے جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے ریوت یہ نظر نہیں آ رہا ہے اب نظر نہیں آیا تو لوگ بنداس بغیر ڈرے کے جو چاہے کر رہے ہیں اللہ کی قسمیں کھا کر جھوٹ بول رہے ہیں قرآن سر پر رکھ کر اللہ کی قسم کھا کر چار پیسوں کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں بنگلور کے ایک صاحب سعودی عرب میں ملازم تھے ان کا یہی بنگلور کے ایک صاحب سے لین دین ہوا تقریباً ہوتے ہوتے معاملہ ایک لاکھ روپے کے آس پاس ہو گیا صاحب کہنے لگے کہ انہوں نے جو قرض مانگا تھا یہ کہہ کر مانگا تھا کہ میری اماں کی جان کنی کی حالت ہے سکرات میں ہے میری اماں انہوں نے کہا بھیا آپ کی والدہ میری والدہ ہے کوئی ماں ماں ہوتی ہے بچے کو کیا تکلیف ہوتی ہے انہوں نے ابتدان ہندوستان کے بیس ہزار روپے دیے اور جب دینے کا نمبر آیا واپسی کی تاریخ آئی کہا کچھ اور دے دو دونوں ملا کر دے دوں گا بولے بھالے تھے ہوتے ہوتے رقم ایک لاکھ تک پہنچ گئی ان کے ہوش و حواس آئے یہ ظالم کمینہ تو مجھے دھوکہ دیتا ہے اور پریت دیتا ہے اور ریکوری کرنے والے جو ہوتے ہیں ان سے کہا کہ آپ ریکوری کریں آپ کا جو معاوضہ ہے ہم آپ کو دے دیں گے وہ سعودی عرب میں بھی رہتے ہیں ایک افریقی حبشی کوئی شیخ تھا اور کوئی نوجوان تھا اس کو بھیجا اب جو اس کے قد و خال دیکھے اور اس کی شکل اور خطرناک اس کی صورت دیکھی زمین کھسک گئی پیروں تلے اور کہا کہ آپ فون لگائیے گا مالک کو جس کو میں پیسے دینا ہے اب لگایا تو کہنے لگا کہ اس جمعے رات تک اگر میں آپ کی رقم آپ کو نہ لوٹاؤں گا تو اللہ تعالیٰ ایمان سے ہٹا کر مرتد مجھے کر دے کون نہیں مانے گا اللہ اکبر مومن ایمان سے ہٹنے کی بات کرے کافروں کی بات کرے کون مانے گا اس بات کو کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا انہوں نے کہا اللہ اکبر کیوں بھائی ایمان جانے کی بات کرتے ہو اللہ معاف کرے پیسہ جانے آنے والی چیز ہے ٹھیک ہے آپ نے کہا آپ پر اعتماد ہے اس ریکوری والے کو بلا لیا اور کہا اتنی بڑی بات کہہ دی ہے وہ جو وعدہ کیے اس پر کئی مہینے بیت گئے اور جب ان کو اندیشہ ہوا کہ وہ صاحب میرے یہاں پیسہ لینے کے لیے آئیں گے وہ انڈیا کو لوٹ کر آ گئے اور جب ان کو انڈیا کو لوٹنے کا وقت آیا تو پھر یہ جو ہے ریاض کو چلے گئے سعودی عرب واپس چلے گئے آدمی کا ایمان مرتا ہے وہ آج ایمان کے بدل ایمان ٹکوں کے اندر فروخت کرتا ہے آج کوئی قدر و قیمت نہیں گناہ کا کوئی ڈر نہیں گناہ کا کوئی احساس نہیں کہ یہ پیسہ مجھے تباہ کر دے گا اور یہ پیسہ مجھے برباد کر دے گا پرانے شریف میں سورہ نساء میں اللہ نے ارشاد فرمایا جو لوگ حرام کا روپیہ کماتے ہیں کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کا لہو اور پیپ ڈالتے ہیں قرض لے کر ڈبانا جھوٹ کاروبار کرنا جمعہ کے اندر کاروبار کرنا دیوس بن کر ہجڑا بن کر عورت کو کمانے کے لیے چھوڑنا یہ سب حرام کمائی کی فہرست کے اندر آتا ہے آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا نظر نہیں آتا تھوڑا نظر آتا ہے بک نظر نہیں آتا پھول نظر آتا ہے خوشبو یہ ناممکن ہے کہ گناہ کرے اور اس گناہ کی چھاپ انسان پر نہ پڑے یہ نہیں ہو سکتا قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ہر جمعہ کی صبح کے اندر علی فلامین سجدہ کو پڑھا جاتا ہے اکیسویں پارے میں یہ سورت ہے اس کے دوسرے رکو میں اللہ فرماتے ہیں والا نوزی فن مین الدابل ادنا دون الدابل اکبر لال یار اے لوگوں آخرت کا جو عذاب ہے گنا کا ہو کر رہے گا داڑی مڈانے کی نحوست نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا بے پردگی کی نحوست نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا یفیم کی نحوست نہ ہو گرل کو رکھا ہوا ہے رنڈیوں کو دیکھ رہا ہے فلم کو دیکھ رہا ہے گندگی کو دیکھ رہا ہے ریوت کر رہا ہے علماء کی توہین کر رہا ہے اللہ کے گھر کو ویران کر رہا ہے میرے اللہ کا کچھ نہیں بگڑنے کا میرا اللہ نہ تمہارے سجدے کا محتاج ہے ارے باپ کی پیٹ کے اندر منی کے قطروں میں تھے والذی لبیو سب الارحام سے لرحامی یاد کرو اس باپ کے اس منی کے نکلنے پر اس باپ کو غسل واجب ہو جاتا تھا وہ منی جسم پر لگے وہ گندگی اچھلتا ہوا پانی باپ کو کراہٹ ہوا کرتی تھی باپ جن کپڑوں پر لگتا نماز نہیں پڑھتا تھا جس چادر پر لگتا وہ چادر استعمال نہیں کرتا تھا وہ اللہ اس گندے پانی میں تمہیں حسین چہرہ دیا وہ نبی یوسفی رکن فی پائی شاہ کہ وہ عورت کی ناپا کی حریف کہ جس کے نکلنے پر وہ قرآن نہیں چھو سکتی تھی وہ اللہ کے کامے میں نہیں جا سکتی تھی وہ اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتی تھی وہ نبی کے روزے پر نہیں جا سکتی تھی وہ مسلح بچھا کر دو رکعت نماز پڑھنے کے لائق نہیں تھی پیدا ہوا باپ کے اچھلتے ہوئے گندے پانی سے اور پالا اس ماں کے ناپاک خون سے حیث سے کہ جو تیرے حمل قرار پانے کے بعد بند ہو گیا بند ہو گیا تو کہاں چلا گیا تو اور میں کھاتے تھے پیتے تھے میری روزی کا انتظام اور تیری روزی کا انتظام اللہ نے ماں کے حیض کے خون کے اندر رکھا تھا اور وہ اللہ تیرے میرے ذکر کا محتاج ہو وہ اللہ تیرے میرے سجدے کا محتاج ہو تیری میری نمازوں کا محتاج جان مر یہ اس کا احسان ہے کہ ہمیں لائق سمجھا اس کے دربار میں سجدہ کرنے کے یہ اس کا احسان ہے وہ اپنا گھر بلاتا ہے یہ اس کا احسان ہے اپنا کلام ہمیں پڑھنے کے لیے دیتا ہے ہماری حقیقت باپ کے اچھلتے ہوئے پانی سے ہماری حقیقت ماں کے حیث کو پی کر اس دنیا کے اندر آئے اور ایسی حسین شکل دی جان دی آئے اندھے تھے آئے لنگڑے تھے آئے لولے تھے آئے گونگے تھے بہرے تھے بولنے کی طاقت دی سننے کی طاقت دی دیکھنے کی طاقت دی سمجھنے کی طاقت دی چلنے دوڑنے کی طاقت دی اور آج تو کہتا ہے آج تو کہتا ہے کہ نیکی کرنے سے کیا ہوگا گنا کرنے سے کیا ہوگا والا نزی قن مین الزابل ادنا دون ال اکبر قبر میں جو جوتے پڑیں گے تو پڑیں گے ٹی وی گھر کے اندر لا کر رکھا کتنے سال چلے گی ٹی وی کتنے سالوں تک تو رہے گا ٹی وی تھی اور دلانے والا دنیا سے چلا گیا اب قبر کے اندر گیا چلو ایک دن دو دن تین دن گھر میں تلاوت ہوتی رہی بچہ ٹی وی ڈالنا چاہا بیوہ ماں نے کہا ارے بیٹے قرآن پڑھنا ہے باپ کو بخشنا ہے اور تسبیح پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے تین دن کے بعد چار دن کے بعد چلو چہلوم کے بعد جس وقت تیرے بچے نے ٹی وی کا ریموٹ آن کیا اس دلانے والے کے قبر کے اندر جوتے پڑے قبر کے اندر پسلیاں ملی قبر کے اندر ڈنڈا پڑا اور پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ یہ اچانک ڈنڈا کیسے آ گیا یہ کیسے جوتا آ گیا کہنے لگے حضرت والا آپ نے اپنے گھر والوں کو جو ننگا ناچ اور ڈیانس اور بے پردگی کا جو آلہ دے کر آیا ہے جب کبھی جب تک چلے گا تیرے قبر کے اندر عذاب ہوتا رہے گا مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ اللہ فرماتے ہیں عذاب اکبر قبر میں جہنم میں دنیا کے اندر اس کی نحوست نہ ہو اور اس کے اثرات نہ ہو اور یہ اس کو تباہ نہ کرے برباد نہ کرے یہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اور اللہ نے معاملہ بڑا عجیب رکھا ہے دنیا میں اس لیے کہ جنت کا جو بارڈر اللہ نے بنایا وہ انسان کی پسندیدہ چیزوں کو بنایا انسان عورت سے محبت کرتا ہے عورت کا بارڈر لگا دیا انسان کھانے پینے کی چیزوں سے محبت کرتا ہے اس کا بارڈر لگا دیا انسان مال و دولت سے محبت کرتا ہے اللہ نے اس کا بارڈر لگا دیا اور جنت کو انسان کے نفس پر جو چیزیں شاخ ہیں مشقت والی ہیں وضو کرنا مشقت کا کام ہے رات میں اٹھنا جب ساری مخلوق سو رہی ہو مشقت کا کام ہے لمبی رکاتیں پڑھنا مشقت کا کام ہے اللہ نے انسان کے مکاری انسان کی مشقت والی چیزوں کو بنا دیا جنت کا بارڈر اس پر چلے گا جنت میں پہنچے گا عورت کو دیکھے گا فلم کو دیکھے گا دنیا کو دیکھے گا مال کو دیکھے گا دولت کو دیکھے گا یہ راستہ کہاں جاتا ہے بارڈر کس ملک کا ہے جہنم کا ایک آدمی بنگلہ دیش کے بارڈر پر جائے اور نیت کرے میں نیت کرتا ہوں واسطے اللہ کے اور منہ طرف بنگلہ جو ہے چائنا کے اب وہ چائنا پہنچے گا بھوٹان پہنچے گا بارڈر تو بنگلہ دیش کا ہے جس ملک کا بارڈر ہوگا اور اس بارڈر پر جو جائے گا آدمی اسی ملک کے اندر تو جائے گا یہ تمام دنیا کے فتنے یہ جہنم کے بارڈر ہیں جو ان فتنوں میں لگے گا وہ جہنم کے ملک کے اندر جائے گا اور مسجد کو آنا جمعہ میں آنا سورہ کہب کی تلاوت کرنا اللہ کا ذکر کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کرنا دل نہیں مانتا اور دل نہ ماننے والے چیزوں کا بارڈر اللہ نے جنت کو لگا دیا اب اس پر چلے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ جنت کے اندر پہنچ جائے گا یہ تمام چیزیں دھوکہ ہے دھوکہ انسان کو تباہ کرنے والی اور انسان کو برباد کرنے والی حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز کو جو مسلمان اٹھتا نہیں کتنے مسلمان ہماری اس مسجد کے اندر رمضان المبارک میں یہ ساری مسجد نیچے اوپر پھر ہو جاتی ہے اور فجر میں بیان نہیں ہوتا فجر میں تفسیر نہیں ہوتی تو یہ کون ہے جو آتے ہیں آپ کی مسجد میں بھی آتے ہوں گے رمضان میں یہ پر ہو جاتی ہے مسجد اب ڈھائی سب چھوڑ کر جو آنے والے تھے نہیں آ رہے ہیں ان کا شمار مسلمانوں میں ہے ہندو میں ہے نسارا میں ہے عیسائی میں ہے جانوروں میں ہے زندوں میں ہے مردوں میں ہے یا وہ عورت جس کو حیض و نفاس آتا ہے بتائیے کیا ہے حالت آخا نے فرمایا کہ اگر فجر کی نماز کوئی چھوڑ دے شیطان اس کے ناک کے باسے کے اندر پیشاب کر دیتا ہے آقا جھوٹ کہتے سب سے پہلی بات یہ کہ آج کا مسلمان اسلام کی آڑ میں بھیڑ چمار کافر ہے کافر مانتا نہیں حدیث کو مانتا نہیں قرآن کو سیاسی کتوں کی بات مانتا ہے بینک مینیجر کی بات مانتا ہے میڈیا کی بات مانتا ہے اخبار کی بات مانتا ہے چوروں کی بات مانتا ہے اچکوں کی بات مانتا ہے بدماشوں کی بات مانتا ہے ریسیور گندا ہے گندا قرآن اور حدیث کی بات اعتبار نہیں سب سے بڑی بات ایمان بناؤ یقین کرو کہ نجات اسلام میں ہے کامیابی آقا کے طریقے میں ہے نماز میں ہے تلاوت میں ہے یہ یقین نہیں اللہ کے لیے یقین بناؤ چھوڑو اس گندی دنیا کو چھوڑو ملعون دنیا کو چھوڑو پیدا کرنے کے بعد میرے اللہ نے ایک مرتبہ اس دنیا کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا اگر پوری دنیا مل جائے تمہیں کتنی ملی بیڑیے کے چار بنگلے ملے ہوں گے اپارٹمنٹ ملے ہوگا پچاس ایکڑ زمین ملی ہوگی دو آم کے باغ ہے نا پوری دنیا فرانس برطانیہ امریکہ یورپ لندن سعودی عرب Iran Bahrain Kuwait Indonesia Hindustan Pakistan Bangladesh Sri Lanka زمین کے خزانے آسمان کے خزانے سات آسمان سورج اطارت زحل مشتری ساری دنیا مل جائے اللہ نے فرمایا یہ ساری دنیا کے مالک بھی بن جاؤ میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر اس کی کوئی قیمت نہیں کوسی ٹوٹی جہیز کی بھیک کی گاڑی لے کر اکڑ کر چلتا ہے تو بھیک کا سوٹ پہن کر سیلا تنا کے چلتا ہے انگریزوں کے بیت الخلا صاف کر کر ڈالا کما کر آج سر اٹھا کر چلتا میرا اللہ تو کہتا ہے مالک بن جا زمین آسمان کے قدانوں کے یہ پوری ٹرینیں شتابدی سپر فاسٹ ایکسپریس سب تیرے پوری ایئر لائنس تیری پوری راکٹ ناسا تیری وائٹ ہاؤس تیرا لال قلعہ تیرا تاج محل تیرا پورے کروڑوں اربوں کھربوں ستارے تیرے لیکن میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر کوئی قیمت نہیں ہے اور ایک آیت پر میم الف کا معنی معلوم نہیں لام کا معنی معلوم نہیں مین کا معنی معلوم نہیں آخا فرماتے ہیں کہ دس نے کیا علیف پر دس نے کیا لام پر اور دس نے کیا مین پر تیس نے کیا یاف لام مین کہنے پر بغیر معنی مطلب جانے کے اللہ اس سے تیرے اوپر نازل فرمائے گا ہر یقین ارے پہلے مسلمان بنو پیشاب کے چمڑے کا ٹکڑا کاٹ لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتا یہ کالے کوٹ والے بیس روپے کے اندر افیڈیویٹ بنا کر ہمیں دنیا کا کون سا دھرم والا ڈکلیئر کرتے ہیں مجسٹریٹ کے سامنے ایک ہندو جا کر بیس روپے میں افیڈیویٹ بنائے مسلمان ہو جائے گا مسلمان بنائے کہ میں عیسائی عیسائی ہو جائے گا عیسائی بنائے کہ میں ہندو دھرم بیس روپے میں مذہب بدلتا ہے تیرے پیشاب کے چمڑے کے ٹکڑے کاٹنے سے تو مسلمان نہیں ہو گیا انگریز کو جب پیشاب کے اندر تکلیف ہوتی ہے اس کا سرجن یورین جو ماہر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم وہ چمڑا کاٹو یہ بیماری دور ہو جائے گی کئی ہندو بچوں کو پیشاب کی علت ہوتی ہے چمڑے کا تیرے چمڑے کے ٹکڑے کاٹنے سے مسلمان نہیں ہے تو بیس روپے میں تیرے دھرم کا تیرے مذہب کا افیڈیوٹ بنتا ہے یقین بنا یقین وہ یقین نہیں ہے آج ہمارے پاس ایک صحابی آئے اور دوسرے صحابی کو یہ منزل جو کتاب ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو انہوں نے کلام پاک کی ساری آیتوں کو اکٹھا کیا بہت قیمتی کتاب جادو کا علاج نظر کا علاج شہر کا علاج گھر کے اندر برے اثرات ہیں کاروبار میں اللہ جزائے خیر دے ان کے درجات بلند فرمائیں ایمان نہیں ہے ایک جاپانی اپنی بیوی کو لے کر سنیما گیا فلم دیکھنے کے لیے مزاج خراب ہوتا ہے اچھی چیز ہزم نہیں ہوتی مزاج خراب ہوتا ہے انتحمل ہو یلحس اور تترک ہو یلحس زبان لٹکائے پھرتا ہے کتے کی طرح سمندر کے پاس جائے لٹکتی رہے پانی کے پاس جائے پیاسا تھا پیاسا مر کر گیا یقین نہیں ہے یقین نہیں ہے یقین ہوتا داڑی مڈا اس مسجد میں قدم رکھتا یقین ہوتا ہمارے گھروں میں ٹی وی ہوتا یقین ہوتا ہم نماز چھوڑتے حضرت نے اس منزل کے شروع میں ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے دلی مکتبے سے غالباً جو شائع ہوتی تھی اس واقعے کے ساتھ اب آ رہی ہے وہ واقعہ نہیں آ رہا میرے علم میں نہیں ہے ایک صحابی کے پاس ایک صحابی آئے السلام علیکم وعلیکم السلام رونے لگے بابا کیوں رو رہے ہو اللہ رحم کرے آپ کے ساتھ اللہ کرم کرے کہ صاحب سارا محلہ جل گیا اور آپ کا مکان بھی جل گیا ایسے <laughs> مسکرائے جاؤ جاؤ کوئی غلط خبر نہیں نہیں فلاں محلہ نہ تم کہتے ہو تم کہتے ہو شیواجی نگر تم کہتے ہو لیا پاڈلیا اللہ نگر اور تیرواں کراس اور مکان نمبر دو سو دو ارے صاحب پوری گلی جل گئی مکان نمبر ایک مکان نمبر تین جلا اور دو بچے گا مکان نمبر پچاس چالیس پر نو مکان ادھر جلے اور پچاس مکان ادھر جلے یہ پچاسواں کیسے بچے گا صاحب نہ نہ میرے گھر کو آنچ ہی نہیں آ سکتی حیرت میں رہ گئے یہ مرغی کی ایک ٹانگ ہانک رہا ہے کہا کہ چلو چل کر دیکھ لیں سارا محلہ دیکھا گلی دیکھی کراس دیکھا قریب گئے بھائی بتایا نہیں تھا گھر جلا دیکھو دو نمبر بڑے تین نمبر دیکھا نہیں جلا چار نمبر نہیں جلا پانچ نمبر آتے آتے آتے دیکھا پچاس نمبر مکان بلو بل پر یہ صحابی کا چالیس پر نو ادھر مکان جلے اور پچاس مکان ادھر جلے پچاسواں مکان بچا ہوا ہے کہا یا اللہ حیرت اس کی آگ بھی نہیں لگی بہار کے ایک علاقے میں پروگرام کے لیے میں گیا تھا اللہ والے اللہ والے ہوتے ہیں فرماتے ہیں مدرسے کے ایک استاد تھے اور انہوں نے اپنے گھر کا جو سنگ بنیاد رکھا پہلی جو رکھی دیکھو زندگی کے اندر مکان بناتے وقت اولیاء اللہ کا سہارا لینا نکاح کرتے وقت اولیاء اللہ کا سہارا لینا نیا کاروبار کرتے وقت اولیاء اللہ کا سہارا لینا یہ انسان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے شادی انسان کو تباہ بھی کر سکتی ہے شادی خوشیاں بھی لا سکتی ہے مکان تباہ بھی کر سکتا ہے مکان خوشیاں بھی لا سکتا ہے کاروبار تباہ بھی کر سکتا ہے اور کاروبار خوشیاں بھی لا سکتا ہے اللہ والوں کی دعائیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے نہ سجدے نہ لما سب دکھاوا سب آدمی یہ اس کی مہربانی ہوگی وہ ہماری آدمی کو قبولیت کا درجہ دے دے ماں کے بچہ گم ہو جاتا ہے بچہ چلا جاتا ہے گئے ہوئے ایک سال دو سال تین سال دس سال اخبار کے اندر ایک تصویر آتی ہے کہ فلا پنچایت الیکشن کے اندر عبد الرحیم نام کا ایک امیدوار ووٹنگ کثرت ووٹ سے وہ جیت گیا بہت اور اس کو ملے اتفاقاً ماں کے ہاتھوں وہ اخبار لگا اس کا بچہ جو کھویا تھا وہ بچہ بھی عبد الرحیم تھا شکل مل رہی ہے ناک مل رہی ہے گئے ہوئے بیس سال ہو گئے ماں اس اخبار کے تراشے کو لے کر میرا لال میرا جگر میرے دل کے ٹکڑے میرے کلیجے کا سکون یہ کہہ کر سینے سے لگا لیتی ہے اور ٹھنڈے دل سے دعا کرتی ہے تو جہاں جینا سکھ سے جینا اللہ تجھے خوش رکھے کیوں اسے کوئی ثبوت نہیں کوئی افیڈیوٹ نہیں کوئی گواہ نہیں کوئی وٹنس نہیں کوئی خون نہیں مل رہا یہ اس کا بیٹا شکل مل گئی ماں نے سینے سے لگا لیا میں کہتا ہوں نہ سجدہ نبی کے سجدے سے مل سکتا ہے نہ نماز صحابہ کے نماز سے مل سکتی ہے نہ داڑھی ہمارے پیغمبروں کے داڑھی سے مل سکتی ہے قیامت کے دن صرف ایک آسرا ایک امید کہ اللہ یہ کہے گا میرے محبوب کے چہرے سے تیرا چہرہ مل گیا اور اس چہرے پر جہنم کی آگ ہرا اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں کیا ہے ہمارے پاس اس لیے ظاہر تو بناؤ کوئی چیز نہیں نہ تحجد ہے نہ حج ہے کیا خرافات ہوتے ہیں حج کے اندر کیا خرافات ہوتے ہیں ماں نے چہرے کو دیکھ کر بیٹے کی چہرے کی مشابہت میں اپنی ممتا کو نچھاور کر دیا رب کائنات سے یہی ہماری التجا کہ گناہوں کا ہمارے پاس در ہے لیکن چہرہ تیرے محبوب کے چہرے سے ملا ہوا ہے اللہ بھی کہے گا ہاں اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہے ہم اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے تو یہی ظاہر ہے یہی لباس اسی لیے ہم ڈھیروں چماروں کا لباس کہتے ہیں اسی لیے ہم داڑھی مڑے کو ہجڑا کہتے ہیں جورو کا غلام کہتے ہیں کہ ہم باطن کی بات نہیں کر سکتے ہم امال کی بات نہیں کر سکتے ہم دعا کریں اللہ کا فرض علیہ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہم لکھ کرے فرشتے کام جائیں ہم قرآن پڑھیں اور آسمان کے فرشتے بےتاب ہو کر زمین پر آ جائیں ہم اللہ کا نام لے اور دنیا ہی جائے نہیں ہے طاقت بس یہ ڈپلیکیٹ داڑھی ہے یہ لباس ہے یہ ظاہر کے سجدے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر رحم کا معاملہ کرے اللہ اس پر کرم کا معاملہ کرے اس کھوئے ہوئے بیٹے کی ماں کی طرح کہ جس نے تصویر کو پا کر اپنی ماں کو نچھاور ممتا کو نچھاور کر دیا اللہ قیامت کے دن اپنی شان رحیمی اور شان کریمی کو اللہ نچھاور کر دے گا بس اتنا بنا لو <coughs> تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو اس کی جو گناہوں کی نحوستیں ہیں وہ تباہ کر کے رکھ دیں گی وہ برباد کر کے رکھ دیں گی اور یہ گناہ ہے اس کو پتا نہیں لگتا کہ کیسے اس کو تباہ کر رہی ہے کیسے برباد کر رہی ہے اور نیکیاں اپنا اثر اپنا چھاپ چھوڑتی ہیں صحابی کو کہا کہ مکان بچا ہوا ہے یقین کے ساتھ جیسے انہوں نے کیمرا لگا رکھا ہو یا ان کی بیگم نے بوبیل میں بتایا ہو وہ اللہ والے تھے وہ میں نے کہا بہار کے انہوں نے اپنے مکان کا جو ادھاٹن کرایا مطلب یہ کہ پہلی اینٹ رکھائی دعا کرائی جو بھی طریقہ تھا کرانے کے وقت ان سے دعا کرائی انہوں نے کہا کہ حضرت یہ علاقہ سیلابی علاقہ ہے بہار کی جو اریلیا ڈسٹک ہے وہاں ڈھلان ہے نیپال سے بنگلہ دیش والے جب ان کے پہاڑوں پر پانی زیادہ آ جاتا ہے اور ان کے ڈیموں میں پانی بھر جاتا کھول دیتے ہیں پانی اور وہاں سے ہو کر بحر عرب میں کلکتہ کے سمندر میں جو بحر عرب ہے پانی ڈھلان ہے ڈون ہے نالے کی طرح تو ان لوگوں کو عادت ہو گئی ہے کہتے ہیں سارے مکانات کو اس سیلاب نے ٹچ کیا مس کیا حضرت مٹی کا تودا تھا وہاں مٹی کے دیواریں اٹھاتے ہیں بس وہ حضرت کی دعا تھی کہ مکان کو ٹچ تو کیا ایک قطرہ پانی اندر آ کر نقصان نہیں پہنچایا سارے لوگ اپنا جو ہے وہ بوریا بستر گول کر کر وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے یہ وقت پڑنے پر نظر آئے گا صحابی نے جا کر دکھایا مکان بچا ہوا فرمانے لگے کہ بتائیے کہ کون سا بیما کروایا مسلمان کے لیے بیما انشورنس ہیلتھ انشورنس اور سوائے وہ گاڑیوں کا جو مجبوری ہے گھر کا کارخانے کا جو بھی ہو حکومت کی مجبوری کے بغیر اپنی مرضی سے کوئی انشورنس کرانا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے یہ جوا ہے اور جوا حرام ہے کہنے لگے کیسے بچا کون سا مسالہ لگایا ہے صحابی فرمانے لگے میں نے نبی نے مجھے دعا سکھائی تھی اس دعا کا میں نے مسالہ لگایا مجھے یقین کہ دنیا جل سکتی ہے اور نبی کا مسالہ دھوکہ نہیں دے سکتا اور وہ دعا ہے اللہ ربنا لا الا انت تعالی کا توکلنا وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کانا ولم یشا ولم یکن یہ دعا پوری منزل کے شروع میں لکھی ہوئی ہے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس کو پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کوئی قسم کا حادثہ اس کو دیتے ہی نہیں یقین کہاں ہے آخا نے فرمایا مجھے دنیا وما فیحا سے فجر کی دو رکاتیں محبوب ہیں تمہاری دولت تمہاری عورت تمہارے زمین و آسمان کے قدانے اور پھر فرمایا جو دو رکعت یہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں اس نے شروع دن میں دو رکعت فجر کی نماز پڑھ لی اب بھی میری حفاظت میں آ گیا نہ حفاظت نظر آ رہی ہے نہ وہ شیطان کا پیشاب کرنا نظر آ رہا ہے حدیث میں فرمایا جو اللہ کی حفاظت میں نہیں جاتا فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور سو جاتا ہے شیطان اس کے ناک کے قیشومے کے اندر ناک کے بانسے کے اندر پیشاب کر دیتا ہے بلکہ پیشاب پہلے ہی کیا ہوا رہتا ہے تحجد کو اور فجر کو اٹھتا ہے حدیث میں ہے کہ اپنی ناک کو جھاڑے جب جھاڑتا ہے تو پیشاب نکل جاتا ہے تو نظر آتا ہے لیکن نہیں پڑتا اب ناک میں پیشاب رکھ کر حضرت مولانا ذوالفقار صاحب کی مجلس میں جائے گا اور نائن بلاک کے بیان کیا جی خالی کتے سور ہگڑے یہ سیکسی باتیں گانے کرکٹ یہ بھی جی دن بادل دیکھو آ کر پیرانے پیر کا حصہ میراج کا قصہ یہ ناک میں جو پیشاب رکھا ہے شیطان کا جو سور کے پیشاب سے بدتر ہے پوری دنیا کے سور کے پیشاب ایک برتن میں رکھو اور شیطان کا پیشاب یہ آخانے میں فرمایا دیوبند کے عالم اور بریلوی عالم نے نہیں نے فرمایا اب تیری عورت ناک کے بانسے میں شیطان کا پیشاب رکھ کر چار ہاتھ بغرے کے پھول سر پر ڈالتی ہے امریکہ کا کاسمیٹک یوز کرتی ہے اور جا کر باڈی اپنی بناتی ہے پہلے عورت کو یہ کہا جاتا تھا آ, ایک کتاب ہے ادب کی بلاغت کی جو دنیا کے تقریباً ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے اس کتاب کے اندر پرانے زمانے کی شاعری ہے زمانے جاہلیت کی شاعری عربی ادب اس کے اندر ہے تو ایک مرد اپنی عورت کی جو تعریف کرتا ہے وہ یوں کرتا ہے وہ آتی ہے دو سلوٹوں سے اور جاتی ہے چار سلوٹوں کے ساتھ سلوٹ کرتے ہیں جو جھلڈی پڑتی ہے عورت کی کمر میں جو جھلڈیاں پڑتی ہیں پہلے عورت موٹی ہونا تازی ہونا روپ ہونا رنگ ہونا بھری بھری ہونا اب دماغ خراب ہو چکا ہے دماغ خراب ہو چکا ہے ایک cancer AIDS X ray report مونگے کی پھلی اور پھر جس کے اندر سو گرام گوشت نہ ہو مزاج خراب ہو چکا ہے الٹی کر رہی ہے عورت جا رہی ہے ڈائٹنگ کر رہی ہے اللہ نے رزق حلال دیا نہ میں آدھی چپاتی کھاؤں گی میں کنکڑی کا سوپ پیوں گی میں فلا لوشن لگاؤں گی میں یہ اللہ کے میں شیطان کا پیشاب رکھ کر دنیا کے پھولوں پر تو سوچا اللہ کی قسم فجر کی نماز کے بغیر تیرے چہرے پر وسن نہیں آ سکتا تیری زندگی میں ٹاٹا برلا ریلائنس کمپنی کا تم مالک ہو جا فجر کی نماز کے بغیر اللہ تیری دولت میں خیر و برکت نہیں دے گا اس لیے کہ آقا نے دعا فرمائی اے اللہ میری امت کی صبح میں خیر و برکت نصیب فرما اگر وہ کاروبار صبح میں چلنے والا نہ بھی ہو چپل کو نہار پیٹا کر لے گا ککر کو نہار پیٹا کر لے گا واچ کو نہ کر لے گا پنڈو لے گا دودھ لے گا آٹا لے گا مٹھا تیل لے گا انڈا لے گا سبزی لے گا مرغی لے گا گوشت لے گا اب یہ خالین کی دکان ہے نہار پہ ڈا کر خالین لے گا وہ آخا نے کہا ایمان بنا فجر کی نماز پڑھ فجر سے اشراق تک مسجد میں بنا رہا اور اشراق کی نماز پڑھ کر سورہ یاسین واقعہ پڑھ کر نکل آخا نے کہا دکان کھول لیں دو منٹ کے لیے بیٹھ کر کچھ صورتیں پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ پڑھ کر گاڑی چلانا ہے اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر اسٹارٹ کر کر سورہ فاتحہ پڑھ کر کہ میرے محبوب نے کہا لکھ کر رکھ لے اللہ وہ سکون دے گا وہ اطمینان دے گا آخا نے ہمارے پاس یقین نہیں ہے ہمارے پاس بھروسہ نہیں ہے کرے تو ہوتا کیا جی نہیں سکتے الٹا معاملہ ہے الٹا معاملہ الٹا ہے الٹی گنگا بہ رہی ہے صاحب الٹی گنگا بہ رہی ہے جھوٹ کو سچ کہہ دیا گیا سچ کو جھوٹ کہہ دیا گیا یہ پیشاب کی غلازت ناک میں رکھ کر شیطان کا موت رکھ کر ہم اپنے گھر کو سنگ مرمر سے سجائیں اور پیشاب ناک ناک کے اندر شیطان کی پوٹلی ٹوائلٹ استنجا خانہ ایسے بے نمازی مرد اور ایسی بے نمازی عورت بیت الخلا کو جانے کی دعا کیا ہے اللہ امی اعوذ ابھی کا من الخوصی و گندے شیاتی گندے جنات مرد و عورت میل فیمل میں ان سے دور بھاگتا ہوں لیکن اس میں یہ نہیں کہ ہمارے پیخانے میں آ کر شیطان باہانہ کرتا ہے ہمارے ٹوائلٹ میں آ کر وہ استنجا کرتا ہے کہیں حدیث میں نہیں ہے رہتے ہیں اس لیے یہ دعا پڑھنے کا حکم ہے یہاں تو ثابت ہے حدیث ہے کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالی شیطان کے ذریعے سے اس کی ناک کے باسے میں پیشاب کرا دیتے ہیں اب کہاں سے برکتیں آئیں گی اللہ کے حبیب کہلوا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ شیطان بھیج کر پیشاب کرا رہا ہے اب یہ خبر کا مجاور راکھ دے گا ناریل دے گا اور لیمو دے گا پلی تک اسے اتار ڈال کو تین رستیا میں پھینکو چار رستیاں میں پھینکو وہ پیشاب بھولے گا جو چیز جس سے دھلی ہے اسی سے بھولے گی یہ نماز ہی سے دھلے گی یہ گندگی اور نماز گئی بے برکتی برکت آ ہی نہیں سکتی اس کی نحوست اس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ چار نماز تو پڑھی جاتی ہے دو نمازیں مشکل ہیں ذرا گڑبڑ کا معاملہ ہے ایک فجر اور دوسرے عشاء دن بھر کام کرے رہتے ہیں تھک جاتے ہیں اور فجر میں رات میں ذرا لیٹ سوتے ہیں کیوں سوتے ہیں یہ ہے نا بیاس دیکھنا شرمگاہ کا اچھلنا دیکھنا گندی فلمیں دیکھنا اس لیے حدیث میں آخا نے فرمایا منافق پر دو نمازیں بھاری ہیں اللہ کے نبی نے کہا یہ ایک نمبر کا منافق ہے جو عشاء اور فجر کی رواج اس پر بھاری ہے مسلمانوں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے رات میں فرشتے آتے ہیں ہمارے امال کو لے کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بندے کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے عشاء کی نماز ہم نے جماعت سے پڑھی ہے اللہ کو کہتے ہیں وہ تیری عبادت میں لگے ہوئے تھے نماز پڑھے ہوئے تھے وضو کر کر انہوں نے سویا ہوا تھا عبادت نماز پڑھ رہے ہیں یہ جا کر کہیں گے آدھی رات کا ثواب فجر کو آئے دن کے فرشتے امال ٹرانسفر ہوتے ہیں کہاں کس حالت میں پایا کہاں کہ نماز ساری آدھی رات عشاء کی وجہ سے اور آدھی رات فجر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ دو نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے پر ساری رات جگنے کا ثواب اللہ اکبر ہے دنیا میں کوئی کارخانہ ہے کوئی کارخانہ تالا کھولنے پر تالا لگانے پر ساری رات کی ڈیوٹی کا ہمیں پیسہ دے آدھے آدھے گھنٹے پر واچ مینی کرنے پر شروع رات میں آخر رات میں ساری رات کا ہمیں پگار دے تنخواہ دے اللہ تیری شان رحیمی شان کریمی پر قربان عشاء پڑی جماعت سے فجر پڑی ساری رات جاگنے کا ثواب اور اس کے لیے آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے کہتے ہیں کہ نیند نہیں جگتی ایک تو یہ کہ نفاق کی بیماری کو دور کر دوسرے اللہ سے مانگ اے اللہ مجھے فجر کی نعمت سے محروم نہ کر مولا میرے اے اللہ اس نعمت سے محروم نہ کر یہ شیطان ٹی وی کو بند کرو کھانا کھانے کے بعد دنیاوی بات چیت نہیں پہلے سونے کی فکر کرو سونے کے اندر سنت کو اپناؤ وضو کر کے سونا بسترے کو جھاڑنا دعا پڑھنا سورہ ملک علی اسلامیم سجدہ پڑھنا اے تک کرسی جو دعائیں ہیں وہ پڑھنا اور پڑھ کر سو اور حدیث علماء نے بیان کیا سورہ کہف کی آخری تین آیتیں یہ تو بعد والی بات ہے دنیا میں تو آدمی بڑا ہوشیار ہے صاحب ساڑھے چار بجے پانچ بجے کبھی فلیٹ ہوتی ہے تو مطلب ایک گھنٹہ پہلے رپورٹنگ ہوتی ہے چار بجے اگر فلیٹ ہے تو تین بجے جانا پڑتا ہے تین بجے ہے دو بجے انٹرنیشنل کے لیے دو گھنٹے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تیر مار لیا ابھی سب سے پہلے جا رہے ہیں وہاں دیکھا تو سینکڑوں آدمیوں کی قطار لگی ہوئی ہے کسی ایک کا فلیٹ کبھی سالوں میں ایک مرتبہ مس ہوتا ہے جب تجھے فلیٹ پکڑنا ہوتا ہے سنیما دیکھنے والے کو سنیما دیکھنا ہوتا ہے اور کوئی کتا کسی لیلا کا عاشق ہے لیلا کو پانا ہوتا ہے وقت پتا نہیں ہوتا تیری میری فجر کیسے ٹوٹتی ہے انسان کا ارادہ ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہے اللہ سے مان سنت طریقے پر سونا مانگنا طلب کرنا جستجو کرنا اور الارم رکھنا گھر کے دوسرے افراد کو کہنا نہ جگوں پانی کے چھیٹے دینا کوٹ سے سمن آئے ساڑھے نو بجے حاضری ساڑھے سات بجے جا کر رہتا نہیں رہتا اور دنوں میں کتے سور کی طرح سویا ہوا نہیں رہتا اللہ کی طرف سے سمن آیا حیال السلام حیال الفلاح السلام تو خیر من النوم کتے جا یہ نماز نیند سے بہتر ہے مانا اللہ کا ڈر کہاں اللہ کے حکم کی تعمیل کہا اگر اتنی تدبیروں کے باوجود بھی فجر مس ہو رہی ہے ہمارے اکابرین نے ایک نسخہ بتایا کہ سورہ کی آخری تین آیتیں امن الدین کائنت الصالحات کانت لہم جنات الفردوسی نزولا وہاں سے آخر تک تین آیتیں کہتے ہیں الارم خطا کر سکتی ہے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو سکتی ہے آپ نے نیت کی ساڑھے تین ساڑھے چار پانچ بیس بالکل اسی وقت اسٹارڈنٹ ٹائم سے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جگا دے گا طلب نہیں ہے اب زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی نماز کو چھوڑنے کی نحوست فجر کو چھوڑنے کی نحوست داڑھی منڈانے کی نحوست بے بردگی کی نحوست گناہ کرنے کی نحوست بچ نہیں سکتا بچ نہیں سکتا یہ بلڈنگیں رکھ کر یہ بینک بیلنس رکھ کر میں تو جہاں جاتا ہوں مدارس میں جلسوں کے لیے محتمینوں کو تھوکتا ہوں میں ڈانٹا ہوں ارے بند کرو ان کمینوں کے سامنے چندے کی بھی بند کرو اللہ کتے اور سور کو پالتا ہے تو وہ اللہ بخاری پڑھنے پڑھانے والے کو نہیں پال سکتا کیوں ذلیل ہوتے ہو ان داڑی مڈوں کے سامنے ان بے نمازوں کے سامنے جب گھر میں کوئی اللہ کا عذاب آئے گا کینسر آئے گا گھر میں بیٹی غیروں کے ساتھ بھاگے گی قطار لگا کر محتمین تیرے مدرسے کو چندہ دیں گے قطار لگا کر بھیک مانگ کر پیر پڑھ کر چندہ دیں گے میں تو کہتا ہوں کہ زلیل نہ بنو یہ تم کسی اور کو دھوکہ دے سکتے ہو بینس کار رکھ کر امپورٹڈ کار رکھ کر اور سوٹ پہن کر لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے گنا کیا گنا کا عذاب اور گنا کی نحوست کے اندر ہے بیماری کے اندر ہے یہ معلوم ہے دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہے بے نوازی عذاب میں ہے بے پردہ عورت عذاب میں ہے تو یہ بلڈنگ بن لے امریکہ کے کسی کتے کو بش کو ٹونی بلیر کو اور کسی لتا کو اور کسی فلم والے کو کرکٹ دھوک ہمیں تو اور تو دنیا کا کتا ہے خدا نے تجھے بے چین کر رکھا ہے خدا نے تیرے سکون کو چھین رکھا ہے تو دوسروں کی عورتوں کو دیکھ خدا تیری عورت کو دنیا بھر کو دکھائے گا یہ ہے تیرے گھر کا قصہ تو دوسری بہو بیٹیوں پر ڈاکہ ڈال تیری گھر کی بہو بیٹیوں پر غیر ڈاکہ ڈال رہے ہیں یہ سمس کر رہے ہیں چیٹنگ کر رہے ہیں پارکوں میں مل رہے ہیں سلیما گود کے اندر بٹا کر دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کو معلوم نہیں اللہ کو معلوم ہے اللہ والوں کو معلوم ہے یہ نہیں ہو سکتا تو دوسروں کی جوڑوں کو دیکھے تیری جوڑوں محفوظ ہو جائے تو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھے تیری بہو بیٹی میں نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا یہ اللہ کا عذاب ہے یہ دنیا والوں کو دھوکہ دے میری جورو فلم میں کام کرنے والے ہیروئن کے جیسا لیکن تیری جورو کے جسم پر کتنے حرام زادوں کے بھیڑوں کے چماروں کے زنا کے تیر آ کر چپتے ہیں وہ بتانے والا بتا سکتا ایک اللہ والے تھے نیک تاجر تھے بیچارے گھر کے اندر خادم رکھ رکھا ہوا تھا بڑا نیک بڑا پارسا اور بڑا متقی وہ قادم تھا نوکر تھا ایک دن یہ ہوا دکان کے اندر وہ تاجر گیا اب اس گھر کی مالکن نے کوئی سودا منگانا وہ طلب کرنا تھا بازار سے منگوانا تھا اپنا ہاتھ جو دیا اب اس نوکر کی نیت میں فطور آ گیا پیسہ لینے کے ساتھ اس کے ململی خوبصورت رنگین سفید ہاتھ کو دیکھ کر نیت بگڑ گئی اور ہاتھ کو پکڑ لیا اور اس نے کہا چھوڑو کیا کرتے ہو بس یہ بات آئی اور چلی گئی اور خامن آئے رو رہے رو رہی تھی کہہ رہی تھی اعتماد تو بیچارے اس نوکر پر تھا غلام پر تھا آج نے اس اعتماد کا اس نے قتل عام کر دیا خون کر دیا کہا کیا ہوا فرمانے لگی اس طریقے سے میں نے روپیہ دینا چاہا سودا منگانے کے لیے بازار سے کوئی چیز لانے کے لیے میرے ہاتھ کو شہوت کے ساتھ بری نیت سے پکڑ لیا اب یہ رونے لگا کہا کہ بھائی کیا ماجرا کیوں رو رہے ہو مانے لگے بیگم قرآن نے سچ کہا کہ میامل سوئ یوزا بھی کہ جو گنا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ برابر اس کا بدلہ دیتا ہے تو تو جانتی ہے کہ میری بنگڑیوں کی دکان ہے اللہ گواہ ہے آج تک کسی عورت کے ہاتھ کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا تھا نہیں چھوا تھا آج ایک حسین لڑکی آئی تھی بنگڑیاں جو پہنائی تو اس کی ہتھیلی کو میں نے قوت سے تھام لیا اور جس وقت میں نے یہاں قوت سے تھاما اللہ نے میرے گھر کے خادم کو میری بیوی کی عزت لٹانے کا دریا بنا دیا یہ نہیں ہو سکتا یہ جو لے کر پھرتے ہیں نا یہ چور اچک کے رحم کرو رحم کرو اپنی اما پر رحم کرو اپنی بیٹی پر رحم کرو دوسری بہو بیٹیوں پر ڈاکہ ڈالو گے تمہاری ماں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہو بچ جائے یہ خدا کے دستور کے خلاف ہے اور خدا کے حصول کے خلاف ہے کسی کی عزت اور آبرو سے کھیلو اور اللہ تمہیں عزت کے ساتھ رکھے یہ خدا کے دستور کے خلاف ہے کسی کا جیب کاٹو کسی کے مال میں خیانت کرو کسی کے پڑوسی کا حق مارو عزت کے ساتھ ہو یہ ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتا یقین نہیں ہے صبح ہی نہار پیٹ آفٹر شو اور بفور شو کریم لگا کر چکنا ہجڑا ہو کر خوش ہو کر نکل اللہ کی قسم اس چہرے کو دیکھ کر مجھے ترس آتا ہے کہ کتنا بڑا عذاب اس پر آ جائے گا اس لیے نماز چھوڑی سوا لاکھ پیغمبروں کی سنت کو پیشاب کی نالی میں ڈالا وہ دنیا ہوگی کوئی کتیا ہوگی جو اس پر مرتی ہوگی یہ لیلا مجنو کی کہانی ایک عذاب ہے عذاب شیری فرحات کی کہانی لیلا مجنو کی کہانی ہیرا رانجا کی کہانی یہ عذاب ہے اللہ کے نام میں لذت ہے لو اللہ کا نام لا الہ الا اللہ کہہ کر دیکھو خان خانے جاؤ مسجد میں آؤ مجلس یہ عذاب ہے عذاب یہ دنیا دیکھ رہے ہو نا تین گھنٹے بیٹھ کر کینسر والا بیٹھ کر ری خارج کر رہا ہے ایڈز والا بیٹھ کر ری خارج کر رہا ہے گیسٹرک والا عذاب اللہ کا عذاب جھوٹی کہانیاں وہ اس سے عشق کر رہا ہے وہ اسے عشق کر رہا ہے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی محبتیں جھوٹی محبتیں ہیں ایک لڑکا ایک لڑکی کو بے پنا محبت کیا کرتا تھا بے پنا اس کی گال پر ایک شیر اس کے لب پر ایک شیر اس کی آنکھوں کو کسی اور چیز سے اس کے چہرے کو گلاب سے اور اس کی روشنی کو چاند سے پلاں پلا پلا پلا پلا پلا پلا اور مرتا گیا مرتا گیا مرتا گیا بارہ تیرہ سال بعد وہ لیلا کتیا اسے مل گئی اب اسے گود کے اندر بٹھایا باہوں کے اندر لیا حضرت نے فرمایا اسے لوز موشن کی بیماری تھی اور اسے انفیکشن کی بیماری تھی بدبودار اس نے کئی اس کے منہ پر کر دیا اور اس کے گوت کے اندر ایک لمبا جلاف مارا حضرت فرماتے ہیں یہ دنیا کی عشق اور یہ دنیا کا محبت اتنا ہی ہے کہ وہ بعد مجنون اور وہ عاشق وہ شیریں اور وہ فرحاد اور وہ جو ہے لیلا مجنو کے قصے ایک جھٹکے میں اس کو تھوک دے گا اور فرماتے ہیں رب کے نام کی لذت ایسی ہے کہ جنت میں رب کو جو دیکھے گا جنت کے حوروں کو بلا دے گا جنت کے غلمان کو بھلا دے گا جنت کی بہتی نہروں کو بھلا دے گا میرے رب کے دیکھنے میں وہ لذت ہے کہ دیکھے گا ٹک ٹکی باندھ کر تو اپنی بیویوں کو اور جنت کی لذتیں بے قید ہو جائیں گی لذت اس راستے میں ہے لذت اس پیشاب پاخانہ الٹی کرنے والی ہے و نفاس کی پوٹلی رکھنے والی عورت میں نہیں ہے لیلا میں نہیں ہے دھوکہ ہے دھوکا ایک خے کے سے بھاگ جائے گا ایک تہانا مارے گی اپنے گود کے اندر بھاگ جائے گا اور رب کے نام میں لذت تلاوت نہیں دھوکے کی دنیا دھوکے کی کسی نے کسی کو پکڑ لیا کسی نے کسی کو پکڑ لیا حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامد برکات کا لیا تشریف لا رہے ہیں دیکھو عیسا علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا بنا لیا حضرت عیسا علیہ السلام کا کیا قصور ہے کا کوئی انہوں نے کہا تھا خدا بنانے کے لیے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب کو ماننے والے جوڑو کے غلام ہوں دولت کے پجاری ہوں دنیا حضرت کا کیا قصور ہے حضرت تو تعلیم دیتے ہیں آخرت سے لگاؤ اللہ کے ذکر سے لگاؤ دنیا چھوڑو اب پیٹھا ڈال لیا حضرت آ رہے ہیں میں تین دن پہلے جا کر بسترا پکڑ لوں گا سب دھوکا سب دھوکا ہے سب دھوکا دنیا کا ایک کتا دنیا کا ایک مال والا ذرا سا مال کا لالو جی دے ایک سیکنڈ کے اندر ایمان کو بیچ دے گا وہ اتنی بڑی پگڑی کو بیچ دے گا حضرت کی نسبت کو بیچ دے گا دل جب تک پاک نہ ہو کل کا ریسیور اینٹینا جب تک ان بزرگوں کی طرف نہ ہو وہ ڈش اس وقت تک سب دھوکے ہیں دھوکے فراڈ ہیں فراڈ یہ سنا دیو میں اتنے لوگ آ گئے بامبے میں اتنے آ گئے گجرات میں اتنے آ گئے بنگلور میں تقریباً لاکھ سوا لاکھ آنے کی امید ہے کیا سب کے قلوب بنے ہوئے عبداللہ ابن ابئی ابن سلول پیٹا باندھتا تھا نہیں تھا نبی کی خانخواہ میں تھا نہیں تھا نبی کی مجلس میں تھا نہیں تھا ذکر کرنے والوں میں تھا نہیں تھا نماز پڑھنے والوں میں تھا نہیں تھا تقبیر تحریمہ میں شامل ہونے والوں میں تھا نہیں تھا نارا بلند کرنے والوں میں تھا نہیں تھا وہ سلسلہ نبی کے قدموں پر جا کر گرتا ہے تادری سلسلہ نبی کے قدموں پر جا کر گرتا ہے سہر ودی سلسلہ نبی کے قدموں پر جا کر گرتا ہے نقش بندیہ سلسلہ نبی کے قدموں پر جا کر گرتا ہے کیا پیر ذوالفقار صاحب کیا جنید بغدادی کیا پیران پیر کیا فرید الدین گن شکر نبی کی مجلس جو تمام اختاب کے تمام ابدال کے تمام اولیاء کے تمام سلسلوں کے سردار ہیں اس مجلس کے اندر یہ عبداللہ ابن عبید نے سلول بیٹھ کر قرآن نے کہا ادا جا کل منافقون خون پالو نقل رسول اللہ اللہ عالم ان نقل رسول اللہ یشد ان المافی نقاضی یہ آ کر تم سے کہیں کہ ہم نبی کو ماننے والے قرآن نے کہا یہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ کہتا ہے یہ ایک نمبر کے جھوٹے اور مکار ہیں نبی کی مجلس میں دھوکہ دینا چاہا ایسے آج جورو کی غلامی اپنی جگہ دولت کی پوجا اپنی جگہ داڑھی کو کٹانا اپنی جگہ دکان کی پوجا اپنی جگہ اولاد کو حدیث دینا اپنی جگہ جا کے بیٹھ گیا حضرت کی مجلس میں جا کے اور گزشتہ جمعہ کے بعد یہاں شہر میں تو تھا نہیں پروگرام میں چلا گیا تھا لوٹ کر آیا کیا کہ پیر ذوالفقار صاحب کے خلاف بولے گا دینا اب ایک نیا آشیشن اللہ غارت کر دے گا حضرت کے خلاف بولنا اولیاء اللہ محبوب العلماء ہے اللہ کے بزرگ پسندیدہ بندے ہیں ہم ان مجرموں کو کتوں کو کہہ رہے ہیں جو حضرت میں کہتا ہوں دھوکہ دینا ہو پگڑی نکالو دھوکہ دو خانخواہ کو کیوں بدنام کرتے ہو سلسلوں کو کیوں بدنام کرتے ہو اولیاء اللہ کے نام پر دب میرا کہنا یہ ہے ریکویسٹ یہ گنا ضرور کرو یہ سیکولر جمہوری ملک ہے گائے کے پیشاب پینے پر پابندی نہیں مرارجی دیسائی کو اپنا پیشاب پینے پر پابندی نہیں ہے تیرے بھیڑ ہونے پر چمار ہونے پر گنگا میں ڈبکی لگانے پر اور بدھ کی پوچھ کیا پابندی ہو سکتی ہے ضرور کر پیٹھا لگا کر نہیں داڑھی چھوڑ کر نہیں کیوں بدنام کرتا ہے کیوں فلم بدنام ہو گئی بازار بدنام ہو گیا دنیا بدنام ہو گئی معاشرہ بدنام یہ خانخواہ کو تو باقی رکھ اللہ کے بندے اور سرٹیفکیٹ مل گئی حضرت کی حضرت سے بیعت ہو گیا میں جرو کا غلام اپنی جگہ مال کا پجاری اپنی جگہ سوت کا کاروبار اپنی جگہ اور ماٹی کیچ کا گھر اپنی جگہ کیا بھی نہیں بدلا پیٹا بڑا ڈال لیا صبح و شام حضرت کے بیانہ سنیا اور ماشاء اللہ نقش بندی آ سلسلے سے میں بیعت ہو چکا ہوں اور حضرت والا یہ جرو کی غلامی کا کیا ہو یہ اولاد کی غلامی کا یہ حرام کے کاروبار کا یہ قرض لے کر جو تم نے ڈبایا ہے یہ چوری کا کرن جو لیا ہے یہ چوری کا پانی اس کا کیا ہوگا ضرور کرو کوئی پابندی نہیں ہٹ کر کرو بیٹھا نکال کر کرو حضرت کا نام لیے بغیر سلسلے کا نام لیے بغیر کرو اگر کرنے سے ہوتا تھا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول منافق ہمیشہ نبی کی صحبت میں رہتا تھا صحابی ہو گیا وہ عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کو ہم صحابی کہیں گے کسی منافق کو صحابی کہیں گے کلمہ نہیں پڑھتے تھے وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے سب کرتے تھے جہاد کے علاوہ جہاد ایک چھوڑ کر زکات بھی دیتے صدقہ بھی کرتے خیرات بھی کرتے نعرہ بھی بلند کرتے پہلی سب میں بھی آتے نبی کی ذکر کی مجلس میں سفا کے چبوت ہر جگہ اس سے ہونا تھا تو وہ جنتی ہوتا لیکن قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ منافق جہنم کے ایسے طبقے میں جائے گا کہ جہنم خود روزانہ ستر مرتبہ اس سے پناہ مانگے گی یہ پیٹے والے سے یہ داڑھی والے سے یہ ذکر کرنے والے سے یہ ضربے لگانے والے سے مسلمان بنو مسلمان یقین بناؤ کرنا ہے گنا جاؤ ہندوستان سیکولر ملک ہے داڑھی مڈاؤ پیٹھا نکالو کوئی بولتا میرے گھر میں حضرت مدنی آتے تھے کوئی بولتا میرے گھر میں خاری طیب صاحب کوئی بولتا دیوبندی بزرگ کوئی بولتا فلاں پیر کام ایک نمبر کے حرام ہوں کے کرنا ہے کرو بزرگوں کا نام کیوں لیتے ہو اولیاء اللہ کا نام کیوں لیتے ہو اور اس کے بالمقابل حضرت اویس کرنی بھائی بتاؤ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ نہیں بولتے رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں اس لیے کہ صحابی کو رضی اللہ عنہ بولتے ہیں اور تابعی کو رحمت اللہ جس نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت سے پردہ فرمایا اس کو تابعی کہتے ہیں ہے جنتی لیکن صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا اب یہاں مقابلہ کرو عبداللہ ابن ابئی ابن سلول بارہ گھنٹے نبی کے چہرے کو دیکھنے والا پہلی صف میں نماز پڑھنے والا ذکر کرنے والا خانخواہ میں رہنے والا سسوا چبوترے میں تعلیم پانے والا صدقہ کرنے والا خیرات کرنے والا نبی کا نعرہ بلند کرنے والا قرآن نے کیا کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار عبداللہ ابن عبی ابن سلول تو پوری پارٹی کے ساتھ جہنم میں نہیں سب سے بدترین حصے میں جائے گا سب کر رہا ہے اور جہنم میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا آپ کے آخا کائنات کے مولا جناب محمد رسول وسلم نے فرمایا عمر کرن کے علاقے میں کرن ایک علاقہ ہے کرن کے علاقے میں ایک آدمی ہے مجذوب قسم کا اس کی نشانی یہ ہے کہ اسے سفیدی کی بیماری تھی اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اس بیماری کو دور کر دیا لیکن ایک روپے کے سکے کے برابر اس کے جسم میں وہ داغ باقی ہے اس کی نشانی ہے غور کرو ہم جو بات کہتے ہیں کہنے والا کہ بھائی پیروں کا ان کو نہیں بخشا ان کو نہیں بخشا آخر حضرت تھے ان کے بعد دیکھو جو کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث کی بات عبداللہ ابن ابئی کی بات قرآن کی آیت سے میں نے بیان ابے سے کرنی کی بات حدیث سے فرمایا عمر اور عمر کو میرے بعد اگر کوئی نبی بن سکتا تھا تو یہ عمر عمر کون کہ جب گئے میراج کے اندر عمر کے محل کو جنت کے اندر دیکھا بن چکا تھا جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں عمر کرن کے اندر وہ آدمی جسے سفیدی کی بیماری تھی ایک روپے کے سکے کے برابر اب وہ باقی ہے نشانی بخیا بیماری چلی گئی ملے عمر اس اویس کو میرا سلام سنانا عمر اپنے لیے دعائیں مغفرت کروانا عبداللہ ابن اوبئی سب میں ہے جہنم میں جا رہا ہے بیٹا باندھا ہے جہنم میں جا رہا ہے جبا پہنا ہے جہنم میں جا رہا ہے سفا چبوترے کا طالب علم اسٹوڈنٹ جہنم میں جا رہا ہے خان خاں میں ہے مرید جہنم میں جا رہا ہے ویس نے تو نبی کو نہیں دیکھا دیکھنے کے لیے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا اے اللہ کے نبی میرے والدین سکرات کی حالت میں ہیں آؤں تو آپ کا چہرہ ملے اور ماں باپ چلے جائیں ماں باپ کو دیکھو تو جنازہ تو ملے آپ کا چہرہ نہ ملے آقا نے فرمایا ماں باپ کے پاس چلے جاؤ ماں اور باپ کا دل دکانے والا آقا نے فرمایا کہ تمہارا باپ تمہارے مدرسے کے بچے تمہارے امام صاحب تو دعا کرنا دور کی بات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے حق میں ماں کے نافرمان کے حق میں دعا کروں اللہ اس کے حق میں دعا نہیں قبول کرتا اور ماں کا دل دکانا اور باپ کو ایزا پہنچانا نبی کی صحابیت کے مقابلے میں حضرت اویس کو کہا کہ جاؤ ماں باپ کے جنازے کا اہتمام کرو گئے اور پھر اس کے بعد انتقال ہوا تو حالات ایسے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی صحبت نہیں ہو سکی آخا نے فرمایا کہ عمر ملے کبیر مظہر اور ایک قبیلے کا نام لیا وہ اتنا پاورفل اللہ والا ہے وہ اتنا بڑا اللہ والا اللہ کا ولی اتنے بڑے دو قبیلے جہنم میں جائیں وہ اپنی دعا سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا سکتا نہیں دیکھا اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا تقبیر تحریمہ میں نہیں سفا چبوترے میں نہیں نبی کے خانخواہ میں نہیں ذکر کے حلقوں میں نہیں نبی کے ساتھ کسی غزبے میں نہیں اور یہ سب چیزوں میں جہنم میں اور کچھ نہ کر کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرماتے ہیں آخا نے اشارہ دے کر کہا فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تلاش کرتا رہا مجھے نہیں ملے وہ صاحب صدیق اکبر کے زمانے میں ان کو تلاش کرتا رہا مجھے نہیں ملے یہ صاحب آخر کار میری دور حکومت کے اندر میں نے تلاش کیا اور اس علاقے تک پہنچ گیا میں نے کہا کہ وہ اویس نام کا کوئی کہنے لگے یا اللہ عمر امیر المومنین خلیفت المسلم دیوانے پاگل اس اسے کوئی نہیں چاہتا وہ جنگل میں ہے بالکل بوسیدہ کپڑے اس تمام جو حاضرین تھے خاموش اس لیے کہ جب وائٹ ہاؤس سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی بنگلور کے فلاں رحمان صاحب رحیم صاحب کریم صاحب اب بیٹھو اس سے بولے تو یہ بھیک منگا نہیں ہو سکتا جو کریم ہے جو چلر دکان چلاتا ہے پان بیڑے کی دکان خیابو خیال میں بھی نہیں اب بتاؤ نبی اللہ کے جھوٹ نہیں بول سکتے ایک صاحب کھڑے ہوئے بات تو صحیح ہے لیکن وہ ہو نہیں سکتے جن کا تم تذکرہ کر رہے ہو دیوانہ مجنون پاگل یہ بنا آج یہ بنا یہ بننا آج کی ولایت کی نشانی جورو کہے دیوانہ اولاد کہے پاگل دنیا کہے پاگل بنو اتنا نیک بنو اتنا اللہ کے راستے میں چلو یہ دنیا میں رہنے کے لائق نہیں اس کو پاگل کتے نے کاٹ رکھا ہے ہر آدمی نہ تو اسے کسی مجلس کے اندر عزت کے ساتھ بلائے نہ اس کے نام کا جھنڈا نہ اس کے نام کا پوسٹر <laughs> کٹا ہو جاؤ مجھے گھر ہونا نوت پر نو پوائنٹ نائنٹی نائن کیا بولیں گے ماٹی کیس حلال ہے کون سی لینگویج حرام کی لینگویج لڑکی جوان ہے موزن چاہیے مسجد کو جھاڑو دینے تھو ہے بینک مینیجر جو ماں کا بلاکار دن میں چھتیس مرتبہ آ لاؤ رشتہ لاؤ پوری دنیا الٹی پوری دنیا الٹی گھر ملے گا آپ کو دکان ملے گا کرائے پر سچ چلے گا ایک صاحب اس مسجد سے نکالے گئے دوسرا مسلک انہوں نے اختیار کیا یہاں جو آنے والے تھے سب کو گمراہ کیا امام صاحب ایسے مسجد کے مولانا صاحب ninety nine percent ninety nine لوگ انہوں نے اس کے باتوں کو قبول کر لیا یہ جائے کہ بعد میں انہوں نے توبہ کی معافی مانگی مال کے گھٹالے کے تعلق سے عزت کے تعلق سے آبرو کے تعلق مانا مزاج ہے گندگی کو قبول کرنے کا گندا ریسیور جو لگے لگائے میں ممبر رسول پر بیٹھ کر اللہ رسول کی واسطے سے بات کہی جائے خدا کی قسم نہیں کون کی چور اچکا بدماش پیسوں کا کتا ہر تو لالچ سے دوسرا مسلک قبول کر لیا اور وہ کہہ رہا ہے آمین آمین کیا کی بول رہا ہے سچی ہے کیا کی بول رہا ہے غلط کا سکہ چلتا ہے حق نہیں مانتا کوئی رشتے داریاں توڑ لی دوستیاں توڑ لی قربتیں توڑ لی دور ہو گئے ملتا ہے آپ کو کرائے کا مکان ملتا ہے کوئی افسر جو رشوت نہ لینے کی بات کرے اور اگر ہو پورے محکمے میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں دیوانہ ہے دیوانہ اویس دیوانہ تھا جس کو اللہ کے نبی نے سلام پہنچایا تھا اویس دیوانہ تھا اللہ کے نبی نے عمر جیسے صحابی کو کہا کہ تم اویس سے اپنے حق میں دعا کرانا لوگوں نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتا ارے بھی اللہ کے بندے بتاؤ دیوانہ قسم کا دھول اٹی ہوئی چہرہ جو ہے بکھرا ہوا کپڑوں میں پیون لگا ہوا ایک فقیر دیوانے کی طرح لڑکتا پڑکتا اویس حضرت عمر کے قریب آیا حضرت عمر نے سلام کیا سینے سے لگا لیا اویس تم واقعیت اویس سے کرنی ہو فرمایا کہ ہاں کہا کیا بات ہے کہا اللہ کے نبی نے تمہیں سلام پہنچایا اور کہا ہے کہ اویس سے دعا لینا اپنی مغفرت کی جس عمر کی مغفرت ہو چکی تھی بخشے بخش آئے تھے اور جس اویس نے نبی کو نہیں دیکھا تھا اس عمر کو کہا جا رہا ہے کہ اویس سے تم اپنے حق میں مغفرت کا پروانہ لینا اب انہوں نے دعا کی آمین کہا یہ دیوانہ مجنون اللہ کا نبی کا سلام پہنچنے والا نبی کے طریقے پر چلنے والا جسے دنیا نے ریجیکٹ کر دیا مسجد میں شادی دعوت نہیں ویڈیو نہیں لین دین نہیں لگتا ہے کہ مرد مانا نے ہجڑا ہے اسے میڈیکل ٹیسٹ کرنا پڑے گا نہیں لگ رہا ہے نہیں چلتی زبان نہیں چلتی زبان نہیں چل رہا ہے دیوانے بنو اس دنیا کے اوے سے کرنی بنو اس دنیا کے بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جاؤ گے نبی کا سلام ملے گا تمہیں عمر جیسا شخص تمہارے پاس پہنچ کر دعا لے گا بتاؤ جس نے نبی کی صحبت اختیار نہیں کی نبی کی خانخواہ کو ٹچ نہیں کیا سفا چبوترے کے اسٹوڈنٹ نہیں بنے ریاض الجنہ کے مسلی نہیں بنے ذکر کرنے والوں میں نہیں تھے غزوات میں نہیں تھے اور عبداللہ ابن ابئی سب کچھ تھا اب یہ جو حضرت پیر ذوالفقار صاحب آ رہے ہیں کتنے عبداللہ ابن عبی ابن سلول کے بچے اور ان کے نطفے سے پیدا ہونے والے جائیں گے اور کتنے سے کرنی ہوں گے جو اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہوں گے کون بہتر ہے بتاؤ کون بہتر ہے اشتہار میں فلا مجید کے امام کا نام اسٹیج میں اتنی بڑی پگڑی ڈالنے کو حضرت کے بعد وہ دے رہی پانی انہوں کہاں بھی مجمے میں دکھے نہیں نا آج یہ میئر آج یہ نشانی اویس کہاں تھا جنگل میں تھا اویس کون تھا مجنون مجذوب تھا اویس کون تھا جسے زمانے نے دیوانہ کہہ دیا تھا اور اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اس کو میرا سلام پہنچانا اپنے حق میں دعا کرانا یہ نہیں کاغذی ملا کاغذی پیر پیپر میں تذکرے میڈیا میں ہری حضرت آ حضرت آ رہی حضرت کے جل سے حضرت کے آگے پیچھے حضرت کے فلاں کاغذی ملا اویس کرنی کاغذی ملا نہیں تھا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کاغذی ملا تھا تذکرے تھے نعرہ رسالت یا رسول اللہ سب سے بڑی ہوئی آواز اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر کچھ کمی بیشی ہوئی صحابہ کی زبان پر تالا لگا ہوا ہے حضرت عمر فاروق کی آواز سے بم نکلتا تھا شیطان پھٹ جاتا تھا نبی کے سامنے زبان گنگ ہے اور اس کی زبان چل رہی ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ آج یہ ہے سکہ تہرا میں نام نہیں بنگلور میں پروگرام نہیں کہاں بھی چرچے نہیں کون بھی دیکھتا نہیں کون بھی پوچھتا نہیں یہ معیار ہے نہ بابا اللہ کے یہاں معیار وہ بلال نہ دولت نہ مال نہ رنگ نہ روپ نہ شہرت نہ دیس پردیسی اور کعبے کی چھت پر کھڑا کر کے کہا کہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ کعبہ آج تیرے خدموں کے نیچے آ گیا بلال بنو اویس کرنی بنو کاغذی ملاحوں کے پیچھے کاغذی شیروں کے پیچھے کاغذی مال دولت یہ سب تباہ بربادی کی چیزیں ہیں دل پاک ہو اور دل کے اندر تہارت ہو ایک مجلس حضرت کی حضرت کا دیکھنا ہمارے لیے کافی ہے اور دل میں نیت میں فطور ہو ایسے سو پیر مل جائے سو مرشد مل جائے کچھ نہیں کر سکتے عالم ہمارا دشمن ہے اس وقت یہود نصارہ عیسائی افغانستان اور عراق کو ہتھیانے کے بعد یہ امریکی کتے آج دیکھ رہے ہیں کہ لیبیا کو نیٹو فوج پہنچ چکی ہے اور افغانستان کا اور اسی طریقے سے عراق کا جو انجام ہے وہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے مسلمان معصوموں پر بمباری ہو رہی ہے اور بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے نوجوانوں کو قید کیا جا رہا ہے اور ایک سلیبی جنگ عیسائی جنگ دجال کی ابتدائی جنگ اب شروع ہو چکی ہے لہذا اولیاء کرام کا دامن تھامو صحیح نیت کے ساتھ تھامو نماز کو پڑھنے سے منع نہیں کرتے بلکہ نماز کو تہارت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں حضرت پیر ذوالفقار صاحب کی مجلس میں جانے سے منع نہیں کرتے لیکن برتن صاف لے جانے کے لیے کہتے ہیں ایک آدمی بے وضو نماز پڑھتا ہے ہم نے کہا نماز مت پڑھ اب جا کر کے دیکھو کئی سے حضرت نماز سے منع کر رہے ہم نماز سے نہیں وہ نماز جو بے وضو ہو ہم وہ پیٹا وہ مجلس اور وہ ذکر و اذکار کے حلقے جس میں دل کے اندر سور کی گندگی ہو کتے کا پیشاب ہو اور دنیا کی خباصت ہو ہم کہتے ہیں کہ ہٹو ان مجلسوں کو تم ناپاک مت کرو ان مجلسوں کو تم گندہ نہ کرو ایک کلام پاک کی صورت اخلاص کے ساتھ پڑھو اللہ کی توجہ ہو جائے گی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجلس میں اللہ کا سلام آیا نبی موجود صدیق موجود فاروق موجود عثمان موجود علی موجود لیکن ایک صحابی ہے امور جبریل علیہ السلام آئے دیکھو وہ کونے میں جو بیٹھے فلاں صحابی ان کو میرا سلام اللہ کا سلام بعد اس کے بعد آخا سے پوچھا گیا آخا کیا وجہ ہے اتنے بڑے بڑے کبارے صحابہ لیکن ان تمام کو چھوڑ کر انہوں نے حضرت ابو ذر کو اللہ کا سلام پہنچایا اللہ نے ان کو سلام کہا تو ابو ذر نے کہا اسمانی اللہ اللہ نے میرا نام لیا اچھل پڑے کود پڑے آج ہجڑے کتے سور کھانے والے کوئی کرکٹ پلیئر ہمیں دستخط کر کے دے دے کوئی فلم میں کام کرنے والا برا آدمی ارے میرا نام لیا لمبو خوش اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا خوش ہو گئے اسمانی اللہ اللہ نے میرا نام لیا پوچھا مزر کیا بات ہے فرماتے ہیں ہر نماز کو ہر وقت میں جو ختم کرتا ہوں یعنی چار رکعت والی نماز ہے آخر میں سورہ قلو اللہ ضرور پڑھتا ہوں بتر تین رکعت ہے تیسری رکعت میں قلو اللہ ضرور پڑھتا ہوں فجر کی دو رکعت سنت ہے دوسری رکعت کے اندر قلو اللہ ضرور پڑھتا ہوں مجھے قلو اللہ کی صورت جو اس کے اندر اخلاص ہے توحید کا نغمہ ہے مجھے پیار ہے فرمایا آقا نے اسی خلو اللہ کے پیار نے تجھے اللہ کا سلام لے آیا دل پاک ہو قرآن سے محبت ہو اللہ کی سلامتیاں آتی ہیں پگڑی ڈال لو داڑھی رکھ لو اصا پکڑ لو تصوی کے موٹے موٹے دانے ڈالو اور سور کی گندگی دل میں ہو جمعہ کی نماز کے بعد بے پار کر حرام کی کمائی ہو ایسے کروڑوں پیر ذوالفقار تمہیں کچھ نہیں کر سکتے اور ہونا ایک قل ہو اللہ تمہاری زندگی کو ایسا بدلے گا کہ بھری مجلس میں خدا کا سلام آئے گا میں نے آپ کو بتایا تھا وہ واقعہ ادھورا رہ گیا ہے وہ جاپان والا جو اپنی بیگم کے سنیما میں لے گیا اگلی جمعہ میں کہوں گا آج کل جو بات چل رہی ہے بد نظری کی جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارے اکابرین نے کہا کہ چودہ عذاب تو وہ ہیں جو انسٹینٹ ہیں ہماری نگاہ کسی عورت پر غلطی سے پڑی حرام جگہ پر پڑی آخا نے فرمایا پہلی نگاہ ماں پہ آپ نے ہٹا لیا ٹیکے کوئی بات نہیں لیکن گور گور کر دیکھا چولی کا سائز یہ لنگے کا یہ ہے کمر کا یہ ہے اور کلوں کا مٹکوں کا یہ ہے اب دیکھا چودہ آزاد تو اللہ کے وہ ہے جو فری فور انسٹنٹ آپ نے زیرس کا پیپر اوپر رکھا بٹن دبایا فوراً کاپی ہونے لگا کال گئی فورن رنگ ہونے لگی چودہ عذابات جس کے اندر آپ نے گزشتہ جمعہ سنا نامردی پیدا ہوتی ہے قوت حافظہ کمزور ہوتا ہے بینائی کمزور ہوتی ہے عقل کمزور ہوتی ہے اور منی اپنی جگہ سے جب نکل جاتی ہے دوبارہ نہیں جا سکتی جیسا عورت کے سینے سے دودھ نکل جاتا ہے دوبارہ نہیں جا سکتا اس عورت کو دیکھنے کے بعد جو آزاد بھڑکتے ہیں شہوانی قوت کے ساتھ جو آتا ہے اور گندا پانی جو نکلتا ہے چاہے پیشاب کی جگہ سے نہ نکلے لیکن کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اپنی جگہ سے نکلنے کی وجہ سے ممبئی سل بھی وقت ریڑھ کی ہڈی پیڑ کی ہڈی کے پاس جہاں سے نکلتا ہے اپنے جو ہے جگہ سے وہ نکل جاتا ہے یہ چودہ عذابات ہیں بڑی مشکل ہے اس سے بس اسٹاپ میں جاؤ ہوائی اڈے میں جاؤ ریلوے اسٹیشن جاؤ آپ سودا لینے جاؤ بچنا مشکل ہے قربان ہو ہمارے اکابرین پر حضرت تشریف لا رہے ہیں ضرور حضرت کا چہرہ دیکھو حضرت کی مجلس میں جائیے گا آپ بروز چار شمبا بیس اپریل بعد نماز اثر تا عشا پیالس گرون کے اندر حضرت کا خطاب اور اکیس اپریل کو قادریہ مسجد میں مستورات کے لیے ضرور خواتین کو لے جائیے ضرور لے جائیے اس مجلس میں حرارت حضرت کی نورانیت یہ ہماری عورتوں کے اندر آئے گی بھلے سے چپلوں کے پاس جگہ کہے کہ جب نظر نہیں آتے حضرت کو نہیں دیکھ سکتے اور حضرت ان کو نہیں دیکھ سکتے تو کیا سٹ میں سن سکتے ہیں نہ حضرت جب ہوں گے نورانیت روحانیت حق صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آگ جو ہوتی ہے دو چیزیں ہوتی ایک روشنی اور ایک حرارت روشنی نہیں حضرت عورت کو نہیں دیکھ سکتے عورت حضرت کو نہیں دیکھ سکتے لیکن حضرت کی ایمانی حرارت اس مجلس میں رہے گی اس مجلس میں جو فرشتے پر پھیلائیں گے قیامت کے دن ہم کہہ سکتے ہیں ہر ہرگز کتنا بڑا کام کیوں نہ ہو کتنا بڑا کارخانہ کیوں نہ ہو کل یاد کریں گے حضرت کی مجلس کو بالکل مس نہ کرنا یہ بزرگان دین یا اولیاء اللہ ہیں جو ہمیں بڑے بڑے عذابات سے چھٹکارا دلاتے ہیں نظر بد بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا کبیرہ گنا ہے جس سے ہزاروں گنا جنم لیتے ہیں ہزاروں بیماریاں جنم لیتے ہیں بڑی تلاش کے بعد خود ہم بھی اس مرض کے مریض کون بچ سکتا ہے بھائی میں یہاں اپنے آپ کو آپ کے سامنے معصوم وہاں تو بھانڈا پھوٹ جائے گا محشر میں بھانڈا پھوٹ جائے گا جب نام اعمال ملیں گے بیچ کا تو میں اقرار کرتا ہوں میں مجرم ہوں میں ظالم ہوں میں خطا کار ہوں ہم تمام مل کر اللہ سے معافی مانگے ہم تمام مل کر ہمارے بزرگان دین کا جو وہ نسخہ ہے بہت قیمتی نسخہ اپنے ساتھیوں کو کہلوا کر اس اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے نظر بد کی کہ آپ نے ایک ٹوٹیلی کو دیکھا جھک کر جو ہے جھاڑو دے رہی تھی سینا نظر آیا اب اللہ کی قسم مرتے دم تک عورت کا سینا آپ کو اچھا نہیں لگے گا وہ ٹوٹنی آپ کو بھا گئی وہ پاخانہ اٹھانے والی بھنگن آپ کو بھا گئی نظر بد کا عذاب یہ ہے کہ حلال چیزوں کی لذت خدا ختم کر دیتا ہے بہت عمدہ نسخہ بڑی مشکلوں کے بعد تلاش کے بعد لایا ہوں اور بڑا قیمتی نسخہ ہے آپ آئیے گا ضرور انشاءاللہ شروع میں آخر میں درمیان میں کبھی بھی آ سکتا ہے اہمیت نہیں ہے عزت نہیں ہے کوئی فلم آئے اور کوئی کرکٹ کا جو ہے ٹکٹ ملے ساری رات وہی پیشہ پاخانہ بھوکے پیاسے رہ کر کریں گے دیکھیں گے کب تک یہ چلتا ہے اللہ کب تک چلائے گا انشاءاللہ اس نسخے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کی نحوست سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال حسنا کے نیک اثرات ہم پر مرتب فرمائے دنیا کی محبت نکالے آخرت کی عظمت پیدا فرمائے جذب شہادت کو بیدار فرمائے آمین باہر دان الحمد للہ رب العالمین